حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعت پڑے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پانچ